حکم قتال یہ وہ دوسرا مقصد عظیم اور جلیل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے پہلا مقصد یہ تھا کہ خود اپنی قوت کو مٹنے سے محفوظ رکھو اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس محفوظ شدہ طاقت کو تمام دنیا سے و فساد کے مٹانے اور مفسدوں سے فساد کی قوت چھین کر انہیں نیکی کا تابع بنانے میں استعمال کرو چنانچہ یہ حکم نہایت مختصر الفاظ میں اس طرح دیا گیا ہے سورہ توبہ ترجمہ اہل کتاب میں سے جو لوگ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ روز آخرت پر نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرائی ہیں اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اس حال میں کہ وہ زیر دست ہو کر رہیں اس آیت میں قتال کا حکم جن لوگوں کے خلاف دیا گیا ہے ان کی خصوصیات یہ بتائی ہیں کہ ایک اچھے وہ اہل کتاب ہیں مگر نہ اللہ اور یوم آخر پر واقعی ایمان لاتے ہیں نہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں جنہیں خدا اور رسول نے حرام کیا ہے اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں ان جرائم کی یہ ترتیب بے معنی نہیں ہے بلکہ اس پر غور کرنے سے حکم قتال کی وجہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف کتابیں بھیجی جن میں انہیں فکر اور عمل کی سیدھی راہ بتائی گئی تھی اور ان کے لیے ایک صحیح قانون زندگی وضع کر دیا گیا تھا لیکن انہوں نے ان کتابوں کو چھوڑ دیا اور اپنی آرا اور احوا اور اپنے زنون اور اوہام کے مطابق خود اپنے لیے الگ الگ مذاہب اور قوانین گھڑ لیے جو حق کے خلاف اور زیادہ استقامت سے ہٹے ہوئے ہیں اس انحراف کی بدولت ایک طرف ان کے خیالات بگڑ گئے کہ اللہ اور جزا اور سزا کے دن پر ان کا ایمان نہ رہا اور دوسری طرف ان کے اعمال بھی بگڑ گئے کہ حلال و حرام کی تمیز ان میں باقی نہ رہی اور فتنہ و فساد برپا کرنے لگے جس سے اللہ نے اور ان رسولوں نے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے انہیں منع کیا تھا پھر جب اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اثر نو وہی دین حق بھیجا جسے وہ گم کر چکے تھے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور پچھلی غلط کاریوں اور غلط فہمیوں پر ہی جمے رہے حالانکہ اگر وہ اسے اختیار کر لیتے تو پھر ایک کتاب محکم ایک مذہب صحیح اور ایک قانون عدل کے پابند ہو جاتے جس سے ان کے افکار اور اعمال دونوں کی اصلاح ہو جاتی اور فتنہ و فساد کا نام و نشان مٹ جاتا اب اگر وہ دین حق کو نہیں مانتے تو انہیں اس عمر کی آزادی تو دی جا سکتی ہے کہ ماتحت رہ کر اپنے غلط عقائد اور طریقوں پر قائم رہیں لیکن اس عمر کی آزادی نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے باطل قوانین کو نافذ کر کے اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد برپا کریں